عبد العزیز نے سہیل سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو بانوے